یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن عبد قاری قریشی نے کہا مجھے ابو حازم نے حدیث سنائی کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے نیز سفیان بن عیینہ نے ابو حازم سے حدیث سنائی کہ لوگ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کس لکڑی سے بنا ہوا ہے آگے ابن ابی حازم کی روایت کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو سترہ